حضرت ابو حازم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ وہ کس چیز کی لکڑی سے بنا ہوا تھا چنانچہ وہ حضرت بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا انہوں نے فرمایا یہ بات مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا وہ غابہ کے جھاؤ سے بنا تھا اسے فلاں خاتون کے فلاں بڑے غلام نے بنایا تھا وہ اسے لے کر حاضر ہوا جب وہ اپنے مقام پر رکھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا لوگ آپ کے پیچھے آپ کے اقتدا میں نماز ادا کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی پھر رکو کیا پھر رکو سے سر اٹھایا پھر آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے حتیٰ کی زمین پر سردے کیے پھر دوبارہ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور قرات کی پھر رکو کیا پھر قوما کیا پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے حتیٰ کہ زمین پر سردے کیے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1416